قرآن مختارم عردن کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے دا بیانونو دا ایم پی تری سی ڈی دا پارا زمنگ دا دکان پتہ یاد ساتھ اشاوادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نزدی مین چوک Jahangira road Swabi proprietor Anwar Sher Tauheed mobile نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس Whoa.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 سلسلہ کی بوقت شب انعقاد پذیر ہونے والی آج آخری کانفرنس ہے کل تو انشاءاللہ اللہ جمعت المبارک کے خطبہ کے عنوان سے بیان ہوگا آپ احباب نے جس قدر محبت قرآن و سنت سننے کی تڑپ اور ذوق شوق کے ساتھ بھرپور تعداد اور انداز میں ان کانفرنسوں کے اندر شرکت کی ہے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم سب کی یہ محنت اور کوشش اپنے دربار میں قبول و منظور فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے مالے کے کائنات نے اس کائنات کے اندر قدم رکھنے والے ہر انسان کو دو بریکٹوں کے درمیان بند کیا ہے کوئی انسان آج تک ایسا کائنات میں نہیں آیا کہ جو انسان ان دو بریکٹوں ان دو دیواروں کے درمیان سے آزاد ہونے کا دعوی کر سکے جس قدر انسانیت کے افراد آج سے پہلے اس دنیا میں آ کر یہاں سے جا چکے یا جس قدر افراد آج کے دور کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا جس قدر انسانوں نے کم تک اس کائنات کے اندر قدم رکھنا ہے ہر آنے والے چھوٹے بڑے انسان کو ان دو دیواروں اور دو بریکٹوں کے درمیان مالے کے کائنات نے بند کر دیا اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے کہ میں اپنے وجود کو اپنے جسد کو اپنے آپ کو ان دو دیواروں کے درمیان ان دو آڑوں کے درمیان ان دو بریکٹوں کے درمیان میں سے نکال لوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ کوئی انسان اس کائنات میں آنے والا آج تک ان دو دیواروں سے باہر نکل سکا ہے نہ قیامت تک آنے والا کوئی انسان ان دو دیواروں میں سے باہر نکل سکے گا اب ذہن کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے جستجو پیدا ہوتی ہے کہ وہ کون سی دو دیواریں ہیں جن دو دیواروں کے درمیان دو بریکٹوں کے درمیان رب العالمین نے انسان کو مقید کر دیا بند کر دیا پابند کر دیا تو یاد رکھیے اگر انسان ایک طرف نظر دوڑائے تو موت کی دیوار ہے اور اگر دوسری طرف انسان نظر دوڑائے تو حیات والی دیوار ہے ایک طرف انسان نگاہ دوڑائے تو موت والی بریکٹ ہے دوسری طرف انسان نظر اٹھائے تو حیات والی بریکٹ ہے جو انسان بحثیت انسان ہونے کے اس کائنات کے اندر آیا ہے اس کو یہ یقین کرنا پڑے گا یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ میری زندگی ان دو دیواروں اور دو بریکٹوں سے باہر نہیں ہے پر عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی پہلے ہے اور اس کے بعد موت والی بریکٹ اور دیوار ہے حالانکہ کلام مقدس کے اندر رب العالمین نے ترتیب یہ بیان نہیں کی قرآن پاک کا انداز دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم بسم الله جی بسملہ ہر روی تبار کلزی دلک وحوالا كل شيء قدير الذي خلق الموت والحيوات ليبلوكم أيكم أحسن عملا مالا گف سورت الملک انتیسواں پارا پہلی دو آیات میرے سامنے تبار کل بے دل ملک شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے مانا کیا برکت ازوست تبارک برکت دینے والی صرف ذات ہے بے یاد ہل ملک کہ جس کے قبضے کے اندر سچی بادشاہی ہے الملک تبارک الزی دل ملک اگر سچی بادشاہی کا مال اللہ تو برکت دینے والا بھی باقی کائنات کے جس انسان کے ہاتھ میں بادشاہی آ جائے اقتدار آ جائے کسی انسان کے قبضے میں حکمرانی آ جائے بندہ یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا والی حکمرانی میرے پاس ہمیشہ رہے گی یہ دنیا والی بادشاہی کا سکہ میرا ہمیشہ چلتا رہے گا نہیں نہیں بڑے بڑے حکمران آئے چلے گئے لیکن کسی کی بادشاہی باقی نہ رہ سکی جمشید باد سکندر کہاں ہے آج جمشید باد سکندر در کہا آج تو نگی نہ رہا پہ اب سر کہاں پہ آج سکا تھا جن کے نام کا اب ان کا نام و نشان نہیں سکا تھا جن کے نام کا اب ان کا نام و نشان نہیں قبروں پہ شامیاں نے بجز آسمان نہیں اے قطرے ناپاک کیوں مغرور ہے کیا سمجھتا ہے قیامت دور ہے اچھے عمل کرنا چار دن کی زندگانی میں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں سدار فانی میں تبارک کلزی بیا دل ملک والا کل شعین کبھی برکت دینے والا صرف کون ہے ذوق سے جواب نہیں آیا تھکے بیٹھے ہو برکت دینے والا صرف کون ہے ابھی تو ابتدا کر رہا ہوں انشاءاللہ جاگو گے تبارک کل بیا ہل ملک برکت دینے والا صرف کون ہے کسی زندہ کے ہاتھ میں برکت کسی مردہ کے قبضے میں برکت پیر فقیر کے قبضے میں برکت بڑے چھوٹے کے ہاتھ میں برکت نئی نئی بے یاد ہل ملک اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے کہ مولوی جی آپ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ برکت اللہ کریم کے قبضے میں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی مبارک نہیں ہے مبارک کمانا برکت دینے والا کوئی دلیل بھی آپ کے پاس ہے کہ نہیں اللہ کریم کے قرآن کے دلائل میں سے دلیل سنا دیجئے گا بے یاد ملک سچی بادشاہی کا مالک کرنا تو برکت دینے والا بھی باقی ہر کسی کی بادشاہی عارضی ہے ہر کسی کی حکمرانی عارضی ہے دہمی حکمرانی ہمیشہ بادشاہی کا مالک کون ہے والا کل شعیل قدیر اگر ذرے ذرے کے اوپر قدرت رکھنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی کون سا اللہ برکت دینے والا ہے الزی خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور کون سا اللہ برکت دینے والا ہے اللہ زی خالہ کل موتا جس اللہ کریم نے موت کو پیدا کیا اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا پھر فرمایا ولحیا زندگی کو بھی اللہ کریم نے پیدا کیا موت کا ذکر پہلے زندگی کا ذکر بعد میں رب العالمین نے اشارہ کر دیا شاید کائنات کا کوئی بندہ یہ سمجھے کہ زندگی کے بعد موت موت ہے بس نہیں نہیں زندگی کے ماں بعد بھی موت بر حق ہے لیکن زندگی سے ایک پہلے بھی موت ہے ذہن حاضر رکھیے گا بہت دور لے جانا چاہتا ہوں اللہ خالہ کل موتا ول اگر موت اور زندگی کو پیدا کرنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی وہ جو خود موت کا شکار ہو چکے ہیں وہ کیسے برکت دیں گے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب سورت کا نام سورت الفرقان اٹھارواں پارا مالے کے کائنات نے منظر بیان کیا ہے آج سورت الفرقان اٹھارواں پارا اور آیت نمبر تین میرے سامنے وقت سندون ہی آلہ لا یخل کو ن سیا ولا کو یم ذرا ولا نفعا ولا یم موتا ولا نوتن ولا نشورا اور رب العالمین فرماتے ہیں میں اللہ کریم کے سوا اوروں کو حاجت روا داتا بنا لیا مشکل شاہ بنا لیا حاجات پوری کرنے والا بنا لیا منت منوتی کے لائق بنا لیا نظر نیاز کے لائق بنا لیا حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ لا یخل کو نشیا یخلقون یخل وہ تو ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے فیل پر نفی داخل کی طلبا لا یخلقون کو نشیا اور احناف کا یہ اصول ہے فیل پر نفی آ جائے تو جنس کی نفی ہوا کرتی ہے لا یخلو کو نہ نہ تو ذاتی طور پر کوئی چیز بنانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اللہ کریم نے ان کو کسی چیز کے بنانے کا اختیار دیا ہے ذاتی طور پر بھی خالق نہیں ہے اور عطائی طور پر بھی خالق نہیں ہے شیئن ذرے کے وہ يخلقون وہ اس لیے خالق نہیں ہے کہ خود مخلوق ہے جو اپنے وجود بننے میں خود اللہ کریم کا محتاج ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا ولا یمل کو نیا نفو سے ولا نفا اور تمہارا نفع نقصان تو دور کی بات ہے وہ تو اپنی جان کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے ولا یمل کو موتا اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا لا یملے کو موتا ولا حیات ولا نشورا وہ موت کے بھی مالک نہیں ہے زندگی کے بھی مالک نہیں ہے اور موت کے بعد دن قیامت کے زندہ کرنے کے بھی مالک رب العالمین کے کتاب کی انداز پہ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہاتھوں پر حضرت ابراہیم نام ہے سترہ مہینے کا بیٹا ہے اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں حضرت عبد الرحمان ابن او فرض کرتے ہیں حبیب خدا آپ رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں فرمایا ہاں عبد الرحمان القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول علا ما ربنا لله ربلا ان راجعون مہینے کا لخت جگر نور نظر آنکھوں کی ٹھنڈا کا حضرت ابراہیم بیٹا آپ کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا ہے جان کنی کا عالم ہے روح پرواز کر رہی ہے امام الانبیاء کے آنسو بہ رہے ہیں فرماتے ہاں عبد الرحمان آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں میرے دل میں بڑا غم ہے آنسو بہانا تو منع نہیں ہے شریعت میں لیکن یہ بھی سن میری میری زبان سے وہ کلمے نکلیں گے جن سے میرا پروردگار راضی ہو جائے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی جملہ نہیں بولوں گا ہاتھوں پر رو نے پرواز کی امام الانبیاء فرماتے کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لہو جنہ اللہ نے جنت کے اندر ایک دایا مقرر کی ہے دودھ پلانے والی مقرر کی ہے جو جنت میں میرے بیٹی ابراہیم کو دودھ پلاتی ہے لیکن ہاتھوں پر لختے جگر تو فوت ہوا رب العالمین کے قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا لا ولا والا اللہ کریم کے سوا موت کا بھی کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا حیات کا بھی کوئی مالک نہیں ہے اگر کوئی اللہ کریم کے سوا موت و حیات کا مالک ہوتا تو اللہ کے محبوب اپنے بیٹے پر موت کبھی نہ آنے دیتے اگر آ بھی گئی تھی زندگی عطا کر دیتے جگر ہاتھوں میں فوت ہوا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا باقی کائنات والے تو درکنار رہ گئے میرا محبوب پیغمبر بھی زندگی اور موت کا مالک جب آپ کی بیٹی زینب نے پیغام بھیجا اللہ کے محبوب تشریف لائیے میرا معصوم دنیا سے رخصت ہونے والا ہے آدمی آیا پیغام دیا آپ فرماتے جا بیٹی کو کہہ دے اگر تیرے بیٹے پر وفات کا وقت ہے میرے آنے سے کچھ نہیں ہوگا میں زندگی اور موت کا مالک تو نہیں ہوں آدمی دوبارہ آیا بیٹی کہہ رہی ہے میری تسلی کے لیے تشریف لے آئیے اللہ کے محبوب تشریف تشریف لے گئے نواسا فوت ہو رہا ہے اللہ کے محبوب فرماتی و لہو ماں آتا کلو اجل مسما ول تصبر ول تصب اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون بیٹی حوصلہ کر صبر کر ماتم نہ کرنا اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اور گلشن میں لگا ہوا یہ پھول توڑنے والا بھی اللہ کریم ہے صبر سے کام لے بیٹی اگر زندگی اور موت آمنا کے لال کے ہاتھ میں ہوتی اپنے نواسے پر سے موت والی تکلیف کو دور کر دیتے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ موتوں حیات کا مالک سر وہ کون ہے اونچا باپ موت و حیات کا مالک کون ہے لا یمل کون موتم ولا حیاتم ولا نشورا الذي خلق الموت والحیا لے یا بلو کو زندگی کا ذکر بعد میں جو ہے نا بات ذہن میں رکھنا یہ میرے سامنے مالے کے کائنات کی لارب کتاب موت کا ذکر پہلے ہاں موت کو کون مال سکتا ہے موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے ہاں بس موت کا لفظ آئے صحیح ہماری زبان پر لوگوں کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں کمال ہے میرے سامنے چوبیسواں پارا رب العالمین نے منظر بیان کیا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے رب کائنات کی لارب کتاب اللہ کریم فرماتے ہیں کالوں ربنا امت نسن تین واہ یس نئی پا ترف نہ بھی سنو دینا پہلو مل مومن چوبیسواں بارہ آیت نمبر گیارہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے کیا کرے ہماری تو مجبوری ہے قرآن سنانا بلکہ کہیے ذمہ داری ہے قرآن سنانا لوگوں کو کس سے کہانیاں مبارک ہو ایشا تو توحید والوں کو اللہ کا قرآن مبارک ہو جھوٹے جھوٹے کسے نہیں سنا رہا جھوٹھی روایتیں نہیں سنا رہا جھوٹھی کہانیاں نہیں سنا رہا قرآن کے حقائق پیش کر رہا ہوں کیا مت کا میدان ہے خدا کے روبرو جب دل کی آمد کا بپا ہوگا خدا کے روبرو جب دل کی آمد کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا اور اس میدان کے اندر کالو اب یہ پریشان ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ کا دربار قائم ہے کیا مت میدان میدان حشر کہتے ہیں ربنا آج یاد آیا رب آج رب یاد آیا او میاں پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے کی چٹی پنجابی والے سمجھیں گے پڑھ پڑھ تسبی مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے پی قبر اداری ڈٹھی مال یتیم کھاوے جی لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی آج رب یاد آیا کہتے رب نا امت تئی نے واہ تنسل تئی اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو موتیں دی موت کا ذکر پہلے بات یاد ہے نا موت کا ذکر پہلے مت نسنا تین کہاں کہاں موت سے بھاگو گے وہ موت کا لفظ سن کر ہمارے اوپر فتوے لگانا آسان ہے او قرآن کے حقائق سنو ربنا اے ہمارے پرور نے ہمیں موتیں بھی دو دی زندگیاں بھی دو دی موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا قرآن کی تصدیق نہیں کر رہا موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی موت کر رہا موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی اب اس آیت کی تفسیر کی القرآن و بازا یہ میرے سامنے سورت البکرا کھلی ہوئی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں آیت کا بیان آیت نمبر اٹھائیس میرے سامنے سورت البکرا پہلا پارا کئی فرون بلا کل تم امواتن امواتل کن یومی تو کن سن سم سنئی ہے تر جاؤ یہاں بھی موت کا ذکر پہلے زندگی کا ذکر بعد میں فرمایا تم اللہ کریم کی تو عید کا کیسے انکار کر سکتے ہو حالانکہ تمہارا حال یہ تھا کن تم امواتا توجہ ہے کن تم امواتا طلبا کن تم امواتا تم مردہ تھے وہ انسانوں کون تم امواتا تم مردہ تھے مردہ ہونے کا کیا مطلب یہ بات ذرا توجہ سے سننی ہے تم مردہ تھے کیا مطلب ان کے تاؤ روح انل جسد موت کا مانا ہوتا ہے روح اور جسم کا جدا ہونا روح اور جسم کا جدا ہونا یہ موت ہے کیا مطلب عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں کی روحیں موجود تھیں ابھی جسم تیار نہیں ہوئے تھے روح اور جسم کی جدائی ہے اس کا نام موت ہے روح اور جسم کی جدائی اس کا نام موت ہے توجہ سے جملہ سننا رحم مادر کے اندر اللہ نے تین اندھیروں میں انسان کا وجود تیار کیا وجود تیار ہو رہا ہے روح اور جسم کی جدائی ہے اس کا نام موت ہے ایک موت موت پہلے کن اللہ نے تم کو زندہ کر دیا روح اس جسم میں ڈال دی ایک موت بھی گزر گئی اب ایک زندگی آ گئی ایک موت گزر گئی روح اور جسم جدا تھا ایک موت ہو گئی عالم اروا میں روحیں موجود تھی جسم نہیں بنا تھا جدائی تھی یہ موت ہے اب روح اور جسم کٹھا ہو گیا ایک زندگی ہو گئی فرمایا سنگمی تو کم اور جب تمہاری زندگی کی مدت پوری ہو گئی پھر اللہ کریم تمہیں موت دے گا یہ دوسری موت توجہ ہے نا توجہ توجہ وہ پہلی موت پھر دنیا والی زندگی پھر دوسری موت پچاس سال ساٹھ ستر جتنا اللہ کو منظور دوسری موت سمی تو کم سم کم پھر اللہ کریم تمہیں زندہ کرے گا یہ دوسری زندگی قرآن میں زندگیاں بھی دو ہیں موتیں بھی دو ہیں زندگیاں بھی دو اور موتیں بھی ربنا امت نسلتین تئی نے نسل تئی موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی دو ایک پہلی موت رو اور جسم جدا تھا رو اور جسم مل گیا ایک زندگی پھر رو اور جسم جدا ہو جائے گا ان فیکا کو روح انل جسد ان کے تاؤ روح انل جسد رو اور جسم جدا ہو گیا یہ دوسری موت ہے سن پھر اللہ کریم تمہیں زندہ کرے گا اللہ کے قرآن سے یہ بھی پوچھ لو جب اللہ دوسری موت دینے کے بعد اس وجود کو زندہ کرے گا تو کب کرے گا توجہ میری طرف اللہ کریم جب دوسری موت آ گئی دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد دوسری زندگی اس وجود کو کب ملے گی قبر میں مل جائے گی اللہ کے قرآن سے سوال کیا تو جواب آیا سورت کا نام المومنون اٹھارہواں پارا میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور آیت نمبر پندرہ اور سولہ کم باد سال کا لمبئی ان کم یا عمر قیامت تو بسو زندگی پوری کرنے کے بعد تم میت بن جاؤ گے اور جب میت بن گئے روح اور جسم تمہارا جدا ہو گیا پھر سم ان گم یو مل کیا الفاظ میرے توجہ سے سنو سم ان گم یو مل ماں پھر روح اور جسم اس جسد انسری اور روح کا ملاپ ہوگا سم ان یو مل تو بس پھر قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے یہ وجود زندہ ہوں گے یومل یو مل جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا قرآن کی تصدیق نہیں کر رہا مل یومل یو مل سم ان کم یو مل کی متو ایک موت پہلے والی دوسری موت دنیا میں آئے گی ایک دنیا کی زندگی سوجود والی اور دوسری سوجود والی زندگی قیامت کے میدان کے اندر اب پتہ نہیں قبر والی تیسری زندگی لوگوں نے کہاں سے نکال لی سن رہے ہو جاگ رہے ہو اب قرآن تو کہتا ہے سما ان گم یو ملک اب آپ سے پوچھتا ہوں اللہ واسطے آپ نے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے میں نے بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے کیا خیال ہے آپ کا اللہ کے پیغمبر قرآن کے خلاف بات کر سکتے تھے بولو کر سکتے تھے ہاتھ بلند کر کے کر سکتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سم ان سننا انک تم متو چلو یار سورت یا سین سے بھی پوچھتا جاؤں یہ میرے سامنے بائیسواں بارہ سورت کا نام سورت یا سین رب العالمین فرماتے ہیں ان مبين سورت آسی بائیسواں پارا آیت نمبر بارہ موتا اللہ فرماتے ہم زندہ کریں گے مردوں کو حق تو نہیں ہے نا انہ موتا جو آہستہ جواب دے گا میں سمجھوں گا شک ہے اس کو اللہ فرماتے ہیں ہم زندہ کریں گے کن کو زندہ کریں گے کن کو زندہ کریں گے اور اگر موت کے بعد قبر کے اندر یہی جسد انسری زندہ موجود ہو تو زندوں کو زندہ کرنے کی ضرورت اللہ زندوں کو زندہ کرے گا نہن موتا ہم زندہ کریں گے زندوں کو ہم زندہ کریں گے زندوں کو انہ موتا او اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ سنو کون کون سا مقام سناؤں بد دعا کیا کرو اللہ قرآن کی سمجھتا فرمائے آمین کہہ دو یہ میرے سامنے مالے کے کائنات کی لارب کتاب سورت القیامہ انتیسواں پارا آیت نمبر چھتیس سے چالیس تک سب فتما کا کان کا تنہا کا جمل ہو جا کارا برفا الئی سزال کا بے کا اللہ ال اچھا انسان کا کیا خیال ہے اسے فضول چھوڑ دیا جائے گا میں اللہ امتحان نہیں لوں گا نہیں نہیں انسان پانی کا گندا کترا تھا جمع ہوا خون بن گیا میں اللہ نے خوبصورت انسان بنا دیا کہ فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں فرشتہ مجھ کو کہنے سے جو کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو اللہ اللہ اللہ فرماتے فجال جسو جی نردار اللہ نے جوڑے بنا دیے مزکر مونس کے جو پروردگار پانی کے قطرے کو خوبصورت انسان بنا سکتا ہے جو نر اور مادہ کے جوڑے بنا سکتا ہے اللہ سزال کا بے قادر کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے ان صفتوں والا اللہ قادر نہیں ہے اللہ اس بات پر کہ این کہ زندہ کرے زندوں کو زندہ کرے شک تو نہیں ہے الائی کا بے قادر رئی ہوئی اللہ قادر ہے اس بات پر کہ زندہ کرے اگر قبروں میں پہلے سے زندہ پڑے ہو تو زندوں کو زندہ کرنے کی ضرورت چلو یار اور قرآن کا ایک حوالہ سن لو تیسرا پارا سورت کا نام سورت البکرا شکر ہے اللہ نے قرآن بھیجا تھا ورنہ مولوی تو بہت بڑے داؤ لگاتے ہیں سورت البکرا تیسرا پارا میرے سامنے یہ آیت نمبر دو سو ساٹھ کھلی ہوئی ہے سورت البکرا تیسرا قرآن کڑوا تو نہیں لگ رہا بولو جس کے دل میں قرآن کا پیار ہو اس کے لیے قرآن سے میٹھی کتاب ہی کوئی نہیں ہے سورت البکرا تیسرا پارا آیت نمبر دو سو ساٹھ کالا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور رب اے میرے پرور آئی کئی علم اللہ میں ابراہیم کو ان آنکھوں کے ساتھ دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کئی فتح موتا زندوں کو کیسے زندہ کرے گا بولو زندوں کو بولتے نہیں ہو زندوں کو آرے نہیں کئی فتح موتا کہو مولویوں کو جواب دو قرآن کا کئی فتح موتا حضرت ابراہیم کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ زندہ نہیں ہے اگر یہ زندہ ہوتے تو حضرت ابراہیم کو دعا کرنے کی ضرورت کئی فتح موتا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کالا اولم تو مینا اللہ نے فرمایا نا آپ کو یقین نہیں ہے نہیں کالا بلا اللہ یقین دل تو ہے والا کلین کل بھی لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا چار پرندے پکڑ ان کو سدھا چار پرندے پکڑے کبوتر کبا مور مرغ ان کو سدھایا آدھی ہو گئے اللہ نے فرمایا زبا کر ٹکڑے ٹکڑے کر اور ان کا قیمہ ملا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈال آ پھر آواز دے آواز دی قیمہ الگ ہو گیا پر الگ ہو گئے پرندے بن کر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس توڑتے ہوئے آ گئے اللہ نے فرمایا عالم ان اللہ عزیز الحکیم میرے پیغمبر اب تو آنکھوں سے آپ کو منظر دکھا دیا زیادہ یقین کر لو کہ بے شک اللہ کریم غالب ہے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی بولتے نہیں ہو موتیں بھی دو اور زندگیاں بھی ربنا نا امت نسل تئی نسل تئی طرف نا بے بلا حل علا خروج بے سبھی اچھا اللہ واسطے ایک بات تو بتاتے جاؤ یہ قرآن اختلافی کتاب ہے کہ اتفاقی کتاب ہے بولتے نہیں ہو سوال سمجھ نہیں آیا قرآن اختلافی کتاب ہے کہ اتفاقی کتاب ہے ہاں ہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے وہ تو قرآن کو اختلافی کہہ ہی نہیں سکتا قرآن تو آیا اختلاف مٹانے کے لیے ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے قرآن کا یہ مسئلہ بھی اتفاقی ہے ہاں، یہ اور بات ہے مولویوں نے اختلاف ڈال دیا اللہ اللہ اور اللہ کریم کے قرآن سے یہ بھی پوچھتا جاؤں اللہ اللہ تین باتیں پوچھ رہا ہوں رب العالمین کی لارحم کتاب یہ میرے سامنے سورت البینہ آیت نمبر چار آخری پارہ من بعد ما جاءتهم البینہ تین باتیں قرآن نے بیان کی کہ اختلاف ہمیشہ مولوی کیا کرتے ہیں اللہ کی کتاب تو اختلاف ہی نہیں ہوتی اوت کتاب جو کتاب کا علم رکھنے والے ملا ہوتے ہیں یہی اختلاف کیا کرتے ہیں ممباد ما جا اتحم البینہ اور اختلاف پہلے نہیں کرتے چپ رہتے ہیں جب مسئلہ بیان کیا جائے پھر اختلاف مچاتے ہیں سن رہے ہو توحید تو سننا نے جب تک کراچی میں نعرہ نہیں لگایا تھا کوئی اختلاف مولویوں نے نہیں مچایا تھا اب ہم نے قرآن کھول کھول کے سنانا شروع کر دیا اب جن جی لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا ملا نے بادشاہ اختلافی مسئلے بیان کر رہے ہیں اللہ پرماتے ما جان ہم اختلاف ملا کیا کرتے ہیں اور نمبر دو مسئلہ بیان ہو تب کیا کرتے ہیں اللہ کرتے کیوں ہیں تیسری بات فرمایا بغیم بینہم بین ہم صرف زد ہے ہوتی کیا ہے ہوتی کیا ہے زد ہوتی ہے اللہ اللہ طالب علم جا رہا تھا نا فارغ ہو کر تھا ہاں بڑا نلائق استاد جی اگر کوئی مسئلہ مجھ سے پوچھ لے اپنی بستی میں کیا کہو تم کہہ دیا کرو اس میں اختلاف ہے پہنچ گیا اب شہر والے آ گئے کہ نیا نیا مولوی بن کر آئے جی مولوی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے وہ کہتے اس میں اختلاف ہے چپ ہو گئے جی دوسرا آیا مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے ذرا مجبوری ہاں کیا مسئلہ ہے اس نے مسئلہ پوچھا کہتے چھوڑو اس کو اس میں اختلاف ہے جو بھی ہے اس کا جواب یہ ہو ایک بستی میں عقل مند بندہ رہتا تھا اس نے کہا اس نے ہم کو داؤ لگایا ہوا ہے وہ آ گیا کہنے لگے مولوی صاحب یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہتا ہے اس میں اختلاف مولوی نے کیا کہا اس میں ایک بات یاد کی ہوئی ہے ہوتی زد ہے زد کی وجہ سے اختلاف کیا کرتے ہیں ربنا امت نسل تین تین نسن فنا بے سن بنا پہ سبھی دوبارہ جملہ سنیے اگلی بات درد کروں پھر پہلے روح اور جسم جدا تھا ایک موت تھی پھر روح اور جسم مل گیا ایک زندگی ہو گئی پھر روح اور جسم جدا ہوا دوسری موت پھر روح اور جسم قیامت کے دن اکٹھا ہوگا یہ دوسری زندگی اور موت کے بعد روحانی زندگی ہے موت کے بعد روحانی حیات ہے کیونکہ دنیا والا جسم زندہ نہیں ہے اس لیے اسے قرآن پاک کے اصطلاح کے اندر ویسی حیات نہیں کہتے جس کا تذکرہ قرآن اس انداز میں کر رہا ہے ربنا نسن تین وہاں یہ تن سنت خلاصہ کیا نکلا پہلے موت ہے پھر زندگی ہے ان دو دیواروں میں سے بندہ باہر نکل سکتا بولیے باہر نکل سکتا اچھا موت والی دیوار بنانے والا کون ہے موت کی بریکٹ بنانے والا کون ہے پیچھے والے احباب کا جواب نہیں آ رہا زندگی کی دیوار بنانے والا کون ہے زندگی کی بریکٹ اور آڑ بنانے والا کون ہے اب سنیے قرآن پاک کا حوالہ میرے سامنے سورت البقرہ تیسرا پارا اور آیت نمبر دو سو اٹھاون میرے سامنے کھلی ہوئی ہے الم ترائی الزی ہا جائی براہیم رب ہی انتا ہوک اس کا لائی ربی الزی کالا نئی اللہ فرماتے میرے محبوب وہ ذرا کسا یاد کرو نا ذرا میرے پیغمبر دل کی توجہ اس طرف کیجئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاح و تسلیم کے ساتھ جس بندے نے جھگڑا کیا جس ظالم نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی کیوں کیا اس ظالم نمرود میں اللہ ملک اللہ نے عارضی طور پر بادشاہی دے رکھی تھی بادشاہی کے غرور میں آ گیا حکمرانی کا نشہ تاری ہو گیا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہائے ہائے تکبر مکن زی نہار پسر کے روزے دستش سرائی بسر اللہ اللہ ان آتا اللہ الملک عرضی حکمرانی مل گئی شیخیاں بکھارنے لگا آکڑ کرنے لگا تکبر کرنے لگا اسمبلی میرے قبضے میں ہے فوج میرا کیا بگاڑ سکتی ہے سارے ممبر میرے محتاط ہیں وزیر میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں عوام بھی میرے ساتھ ہے کوئی میرے مقابلے میں آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے کل جو حکمران تھے آج جیل کے مہمان نظر آ رہے ہیں بے نیاز ہے فخر نہیں کرنا چاہیے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں فی رب ہی اللہ کریم کے رب ہونے کے بارے میں اپنی ربوبیت کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا کہ داتا میں ہوں حاجت روا میں ہوں نفع پہنچانے والا میں ہوں نقصان ہٹانے والا میں ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں نہیں وہ گندے پانی سے پیدا کیا ہوا بندہ تو کیسے رب بن گیا کال ابراہیم حضرت ابراہیم نے فرمایا رب الد رب تو وہ ہے داتا تو وہ ہے حاجت روا تو وہ ہے نفع پہنچانے والا وہ ہے نقصان ہٹانے والا وہ ہے ارشا کمال تک پہنچانے والا وہ ہے یہی جو اللہ جان ڈالتا بھی ہے جان نکالتا بھی ہے میرے الفاظ توجہ سے سنیے گا مشکل مقام ہے قرآن کا ربی النظیر یسی میں ابراہیم تو اس کو رب مانتا ہوں جو جان ڈالتا بھی ہے جان نکالتا بھی ہے نمرود نے کہا نہیں نہیں کالآ نہ جان میں ڈال سکتا ہوں اور میں نکال بھی سکتا ہوں دو قیدیوں کو بلایا جس کے لیے رہائی کا حکم ہونے والا تھا پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا اور جس نے پھانسی لگنا تھا اس کو رہا کر دیا کہنے لگا دیکھنا زندگی اور موت میرے اختیار اور قبضے میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچ سوچ توجہ ہے اب آپ توجہ خوب ذیر حاضر کیجیے گا آپ کی توجہ دل کی نہ ہوئی دماغ کی بات میری نکل جائے گی سمجھ نہیں آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو بھی میں اللہ کی صفت بیان کروں اللہ کریم کی صفتیں تو ہے ما فوق الاسباب اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے توجہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں یہ ماتحتل اسباب نمونہ دکھاتا جائے گا میں جو بھی دلیل دوں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں یہ ماتحتل اسباب اب ایک قیدی کو چھوڑ دینا دوسرے کو پھانسی چڑھا دینا یہ تو اسباب کے ساتھ تھا نا توجہ میرے جملے پر توجہ نہیں تو بات نکل جائے گی میں جو بھی دلیل بیان کرتا جاؤں ما فوکل اسباب اللہ کی صفتیں ہیں میں جو بھی اللہ کی صفت بیان کروں یہ ما تحت الاسباب نمونہ پیش کرتا جائے گا دھوکہ دیتا جائے گا توجہ اب حضرت ابراہیم نے سوچا میں ایسی دلیل پیش کروں کہ ما تحت الاسباب نمونہ پیش نہ کر سکے جملہ میرا سمجھا کہ نہیں سمجھا نہیں سمجھا پھر توجہ کرو میں اللہ کی جو بھی صفت بیان کروں یہ ماں تحت الاسباب نمونہ پیش کرتا جائے گا لوگوں کو دھوکہ دیتا جائے گا میں اللہ کی ایسی صفت بیان کروں کہ یہ ماتحتل الاسباب نمونہ پیش نہ کر سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کالا ابراہیم شم سے منل بہا منل مغرب او بندہ تو کہتا ہے یہ کام میں کر سکتا ہوں ایک نمونہ دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دے دیا اب میرے پرور کی اور سنو اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دکھا اب اس کا وہ نمونہ پیش کر سکتا نمونہ پیش کر سکتا جب نمونہ پیش نہ کر سکا کر کا فر ہکا بکا رہ گیا وہ کافر بندہ ایک انداز سمجھ آ گیا نہیں آیا پیچھے والے حباب یہ انداز سمجھ آ گیا اب دوسرا انداز سنیے دورہ تفسیر میں تو بڑی تفصیل عرض کرتا ہوں ایک نمونہ عرض کر رہا ہوں اس ابراہیم ربی کالانونی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا موت کس کا نام ہے حیات کس کا نام ہے توجہ ذہن حاضر کرنا معدوم کو موجود کرنا یہ زندگی ہے ذوق والے ساتھیوں کے لیے دوبارہ کہوں ایک چیز نہیں ہے معدوم ہے معدوم کو موجود کرنا یہ زندگی ہے اور موجود کو معدوم کر دینا یہ موت ہے سمجھ آ بات جی، کرو حضرت ابراہیم نے فرمایا معدوم کو موجود کرنے والا بھی اللہ اور موجود کو معدوم کرنے والا بھی توجہ توجہ دوبارہ ارد کروں معدوم کو ایک چیز نہیں ہے معدوم کو موجود کرنے والا بھی اللہ اور موجود کو معدوم کرنے والا بھی اللہ وہ کہتا ہے انا و امید یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ دوسرا انداز سنا رہا ہوں ایک قیدی کو پھانسی دے دی دوسرے کو رہا کر دیا حضرت ابراہیم نے فرمایا بے وقوف تو کہتا ہے معدوم کو میں موجود بھی کر سکتا جو معدوم کو میں موجود بھی کر سکتا ہوں موجود کو معدوم بھی کر سکتا ہوں اچھا تیرا یہ دعویٰ ہے تو سن ابراہیم کی بات ان اللہ یاتی بشم سے من مشرے کے من المغرب توجہ کرنا میرے جملے پر ورنہ بات نکل جائے گی حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کہتا ہے معدوم کو موجود میں کر سکتا ہوں موجود کو معدوم میں کر سکتا ہوں او نمرود میں ابراہیم تجھے کہتا ہوں معدوم کو موجود بھی مت کر موجود کو معدوم بھی مت کر چھوڑ اس بات کو یہ سورج موجود کھڑا ہوا ہے ذرا تبدیلی کر دکھا